باب مجلس میں کشادگی کرنا حدیث نمبر 1140 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کو اس کی جگہ سے ہرگز نہ اٹھائے کہ پھر خود اس جگہ بیٹھے لیکن کشادہ ہو جایا کرو اور کھل جایا کرو صحیح البخاری و صحیح مسلم باب جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے حدیث نمبر 1141 سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو ہم میں سے ہر کوئی جہاں اسے جگہ ملتی وہی بیٹھ جاتا تھا یہ روایت صحیح ہے باب دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے حدیث نمبر 1142 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر جدائی ڈالے اور خود وہاں بیٹھے یہ روایت حسن ہے باب جو گردن فلانگ کر صاحب مجلس تک جائے حدیث نمبر 1143 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا تو میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے ان کو زخمی حالت میں اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا تھا سیدنا عمر رضی اللہ نے مجھے فرمایا اے میرے بھتیجے جا کر دیکھو کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور میرے ساتھ دوسرے کن اشخاص کو تکلیف پہنچی ہے میں گیا پھر واپس آیا تاکہ انہیں بتاؤں تو دیکھا کہ سارا گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے میں نے مناسب نہ جانا کہ لوگوں کی گردنیں پھلا کر آگے بڑھوں اور میں ویسے بھی کم عمر تھا اس لیے میں پیچھے ہی بیٹھ گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے تو اسے اس بات کی اطلاع کرنے کا حکم فرماتے تھے اس وقت وہ کپڑا اوڑے ہوئے تھے اتنے میں سیدنا کعب اللہ عنہ آئے اور عرض کیا اللہ کی قسم اگر امیر المؤمنین دعا فرما دے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور باقی رکھے گا اور اس امت کے لیے انہیں ضرور بلندی عطا فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس میں ایسے ایسے کام کر جائیں گے حتیٰ کہ سینا کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے اس بیان میں منافقوں کا بھی ذکر کیا میں نے کہا کیا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میں یہ امیر المؤمنین کو پہنچا دوں انہوں نے کہا میں نے اسی لیے یہ باتیں کی ہیں تاکہ تم انہیں پہنچا دو میں نے جرت کی کھڑا ہوا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا ان کے سرحانے کے پاس جا بیٹھا اور کہا آپ نے مجھے فلان کام کے لیے بھیجا تھا آپ کے ساتھ تیرہ آدمی زخمی ہوئے ہیں اور قلیب جزار <coughs> بھی زخمی ہوئے ہیں وہ پتھر کے حوض کے پاس وضو کر رہے تھے اور سیدنا کعب رضی اللہ عنہ اس طرح اللہ کے قسم کھا رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کعب رضی اللہ عنہ کو بلاؤ لہٰذا انہیں بلایا گیا تو آپ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو انہوں نے کہا میں اس اس طرح کہتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم میں دعا نہیں کروں گا لیکن عمر رضی اللہ عنہ بدبخت ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت نہ فرمائی یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 1144 امام شعبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اس وقت ان کے پاس کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ آدمی گردنیں فلان کر ان کے طرف آنے لگا تو لوگوں نے اسے روکا اس پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اس آدمی کو چھوڑ دو چنانچہ وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہا مجھے ایسی چیز بتلائی جو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب آدمی کے لیے سب سے معزز اس کا ہم نشین ہے حدیث نمبر 1145 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ معزز میرا ہم نشین ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1146 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے نزدیک لوگوں میں سے سب سے زیادہ معزز میرا ہم نشین ہے اور وہ لوگوں کی گردنیں پھلا کر بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ جائے یہ روایت ضعیف ہے باب کیا آدمی اپنے ہم نشین کے آگے پاؤں پھیلا سکتا ہے حدیث نمبر 1147 جناب کثیر بن مرہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا تو میں نے آف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کو حلقے میں بیٹھا ہوا پایا وہ اپنے پاؤں آگے پھیلائے ہوتے تھے جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اپنے پاؤں سمیٹ لیے پھر مجھ سے فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ میں نے کس لیے اپنے پاؤں سمیٹے ہیں تاکہ کوئی نیک آدمی آ کر اس جگہ بیٹھے یہ روایت حسن ہے باب آدمی لوگوں میں بیٹھا ہو اور تھوک پھینکے حدیث نمبر 1148 سیدنا حارث بن عمر سہمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے میں نبی کے پاس آیا آپ اس وقت میں یا عرفات میں تھے لوگوں نے آپ کو گیر رکھا تھا اسی اسنا میں دیہاتی لوگ آئے اور آپ کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگے یہ مبارک چہرہ ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت طلب کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہماری مغفرت فرما میں گھوم کر پھر آیا اور عرض کیا میرے لیے مغفرت طلب کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہماری مغفرت فرما میں گھوم کر پھر آیا اور عرض کیا میرے لیے مغفرت طلب کیجئے تو آپ نے فرمایا اے اللہ ہماری مغفرت فرما پھر آپ تھوک پھینکنے گئے اور اپنی ہاتھ سے اشارہ کیا پھر اس سے تھوک لے کر اسے اپنے جوتے سے مل دیا اس بات کو ناپسند جانا کہ وہ آپ کے ارد گرد والوں میں سے کسی پر پڑ جائے یہ روایت حسن ہے حدیث باب بیرونی چبوتروں کی مجلسیں حدیث نمبر 1149 سیدنا ابو حرارہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گروں کے گروں کے بیرونی چبوتروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم پر اپنے گھروں میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر تم بیٹھو تو بیٹھنے کا حق ادا کرو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستہ پوچھنے والے کی رہنمائی کرنا سلام کا جواب دینا نظروں کو جھکائے رکھنا اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا یہ روایت صحیح ہے <clears throat> حدیث نمبر 1150 سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں بیٹھنے سے بچو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے ہماری مجلسوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہم نے ان میں باتیں کرنی ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جب کہ تم انکار کرتے ہو تو پھر راستے کو اس کا حق دو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کو جھکا کے رکھنا تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا صحیح البخاری و صحیح مسلم باب جس نے بیٹھ کر کنویں پر پاؤں لٹکائے اور پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا حدیث نمبر 1151 سیدنا ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور کے باغوں میں سے ایک باغ کی طرف اپنی حاجت کے لیے نکلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا جب آپ باغ میں داخل ہو گئے تو میں اس کی دروازہ پر بیٹھ گیا اور میں نے اپنے دل میں کہا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم نہیں فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنی حاجت پوری کی اور کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے آپ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا اور انہیں کنویں میں لٹکا لیا اتنے میں اب بکر اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ کے پاس اندر آنے کی اجازت مانگی میں نے کہا ذرا ٹھہریے میں آپ رضی اللہ کے لیے اجازت لے آؤں چنانچہ وہ ٹھہر گئے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری دے دو چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی جانب آ کر انہیں پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا کر انہیں کنویں میں لٹکا لیا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے میں نے کہا ذرا ٹھہریے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت طلب کر لوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائی جانب آ کر انہوں نے بھی اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا کر انہیں کنویں میں لٹکا لیا پس منڈیر بھر گئی پھر عثمان رضی عنہ تشریف لائے میں نے کہا ذرا ٹھہریے میں آپ رضی عنہ کے لیے اجازت لے لوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری دے دو اور اس کے ساتھ ایک آزمائش بھی ہے جو انہیں پہنچے گی پھر وہ بھی داخل ہوئے اور ان تینوں کے ساتھ بیٹھنے کی <clears throat> کوئی جگہ نہ پائی چنانچہ وہ گھوم کر ان کے سامنے کنویں کے کنارے پر آ گئے پھر انہوں نے بھی اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا کر انہیں کنویں میں لٹکا لیا ابو اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تمنا کرنے لگا کہ میرا بھائی بھی آ جائے اور میں اللہ سے اللہ سے دعا کرنے لگا کہ وہ اس کو لے آئے لیکن وہ نہ آیا تو یہ حضرات اپنی جگہ سے اٹھ گئے صحیح البخاری و اور صحیح مسلم <clears throat> جناب ابن مصیب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعہ سے ان کی قبریں تعبیر کی ہیں ان تینوں کی یہاں ایک جگہ اکٹھی ہیں اور عثمان رضی اللہ عنہ الگ ہے حدیث نمبر 1152 سیدنا ابو خریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن ایک حصے میں دن کے ایک حصے میں باہر نکلے راستے میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات کر رہے تھے اور نہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کر رہا تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو کینو کا کے بازار میں آئی پھر واپس آ کر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے صحن میں بیٹھ گئے اور فرمایا یہاں چھوٹا ہے چھوٹا ہے سیدہ فاطمہ نے اس بچے کو کسی ضرورت سے روک لیا میں ابو رضی اللہ نے خیال کیا کہ وہ اسے ہار پہنا رہی ہے یا اسے نہلا رہی ہے پھر وہ دوڑتے ہوئے آگے آ گئے یہاں تک کہ آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا اور بوسا لیا اور فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو اس سے محبت کرے صحیح البخاری اور صحیح مسلم باب جب کوئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو تو اس جگہ پر دوسرا نہ بیٹھے حدیث نمبر 1153 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھے پھر دوسرا اس کی جگہ بیٹھ جائے صحیح البخاری و صحیح مسلم سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھتا تو آپ اس کی جگہ پر نہیں بیٹھتے باب امانہ داری کا بیان حدیث نمبر 1154 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی یہاں تک کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ کی خدمت سے فارغ ہو گیا ہوں تو میں نے سوچا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الولہ کریں گے لہٰذا میں آپ کے پاس سے نکلا راستے میں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں میں کھڑا ہو کر ان کا کھیل دیکھنے لگا اسی اسنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ نے بچوں کے پاس پہنچ کر انہیں سلام کیا پھر مجھے بلایا اور ایک کام کے لیے بھیج دیا آپ ایک سائے میں ہو گئے یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کے پاس آ گیا اور میں اپنی والدہ کے پاس دیر سے پہنچا تو اس نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکے رکھا میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام بیج دیا تھا اس نے پوچھا وہ کیا تھا میں نے کہا بے شک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ہے والدہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کر چنانچہ میں نے مخلوق میں سے کسی کو بھی وہ راز نہیں بتایا اگر میں کسی کو بتانے والا ہوتا تو تجھے ضرور بتاتا صحیح مسلم باب جب کسی کی طرح متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے حدیث نمبر 1155 جناب سعید بن مصعب رحم اللہ بیان کرتے ہیں انہوں نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوسع بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے طویل قد سے قریب تر نہایت گورے چٹے داڑھی کے بال کالے خوبصورت دانت لمبی اور گنی پل کے دونوں کندھوں کے درمیان قدر فاصلہ رکسار رخسار ہموار چلنے میں پورے قدم رکھتی آپ کے طلبے میں گہرائی نہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے اور جب رخ پھیرتے تو مکمل رخ پھیرتے میں نے آپ سے پہلے آپ جیسا کوئی دیکھا اور نہ آپ کے بعد یہ روایت حسن ہے باپ جب کسی آدمی کو کسی کام کے لیے بھیجا جائے تو وہ اسے راز میں رکھے حدیث نمبر 1156 جناب عبداللہ بن زید بن اسلم رحم اللہ اپنے والد سے وہ اس کے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا عمر رضی اللہ نے کہا جب میں تمہیں کسی آدمی کے پاس بھیجوں تو اسے اس مقصد کے بارے میں نہ بتانا جس کے لیے میں نے تجھے بھیجا ہے کیونکہ اس وقت شیطان اس کے لیے کوئی جھوٹ تیار کر دے یہ روایت ضعیف ہے باب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے تو کہاں سے آیا ہے حدیث نمبر 1157 امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صلف کے ہاں اس بات کو ناپسند کیا جاتا تھا کہ کوئی آدمی اپنے بائی پر نظر رکھے یا جب وہ اس کے پاس سے اٹھ کر جانے لگے تو اپنی نظروں کو اس کے پیچھے لگائے یا اس سے پوچھے کہ تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 1158 جناب مالک بن زبید رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو ذر ردیوں کے پاس سے گزرے وہ مقام ربزہ میں تھے انہوں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو ہم نے عرض کیا مکہ سے یا ہم نے کہا کہ بیت العتیق سے انہوں نے پوچھا کیا تمہارا صرف یہی عمل ہے یعنی حج و عمرہ کے ارادے سے آتے ہو ہم نے عرض کیا جی ہاں انہوں نے پوچھا اس کے ساتھ ساتھ تجارت یا خرید و فروخت کا ارادہ تو نہیں تھا ہم نے عرض کیا نہیں انہوں نے دعا دیتے ہوئے فرمایا اب تم نئے سرے سے عمل شروع کرو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے یہ روایت ضعیف ہے باپ کسی کی بات کی طرف کان لگائے جبکہ وہ ناپسند کرتے ہوں حدیث نمبر 1159 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی تصویر بنائی اسے اس بات کا مکلب بنایا جائے کہ اس میں روح پھونکے جبکہ وہ اس میں ہرگز نہ روح پھونک سکے گا اور اسے عذاب دیا جائے گا اور جس نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے اس بات کا مقلب بنایا جائے گا کہ جو کہ دانوں کے درمیان گرہ باندھے جبکہ وہ ہر گزنا ان کے درمیان گرہ باندھ سکے گا اور اسے عذاب دیا جائے گا اور جس نے کسی قوم کی بات کی طرف کان لگائے جبکہ وہ اس سے بھاگتے ناپسند کرتے ہوں اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا صحیح البخاری بخاری باب چار پائی پر بیٹھنے کا بیان حدیث نمبر 1160 جناب جناب اریان بن حیثم رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد وفد کی صورت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے میں اس وقت بچا تھا جب وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مرحبا مرحبا خوش آمدید خوش آمدید اور ان کے ساتھ چار پائی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا اے امیر المؤمنین یہ آدمی کون ہے جسے آپ رضی اللہ مرحبا کہہ رہے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ نے فرمایا یہ اہل مشرقی سردار حسن بن اسود رحم اللہ ہے میں نے کہا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ عنہما ہے میں نے ان سے عرض کیا اے ابو فلاں دجال کہاں سے نکلے گا انہوں نے فرمایا میں نے کسی شہر والوں کو نہیں دیکھا جو دور والوں سے سوال کرے اور قریب والوں کو چھوڑ دے تو بھی ان شہر والوں میں سے تو بھی ان شہر والوں میں سے ہے پھر فرمایا دجال عراقی زمین سے نکلے گا جو درخت اور کھجوروں والی ہوگی یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 1161 جناب ابو عالیہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ چار پائی پر بیٹھا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1161 جناب ابو جمرہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا وہ مجھے اپنی چار پائی پر بیٹھ بٹھاتے تھے انہوں نے مجھے کہا تو میرے پاس قیام کر یہاں تک کہ میں اپنے مال میں سے تیرے لیے ایک حصہ مقرر کر دوں چنانچہ میں نے ان کے پاس دو مہینے قیام کیا صحیح البخاری حدیث نمبر 1162 جناب ابو خلدہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ان سیدنا انس بن مالک رضی اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس وقت وہ امیر باسرہ یعنی حکم رحمہ اللہ کے ساتھ چار پائی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب گرمی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ٹھنڈا کرتے تھے اور جب سردی ہوتی تو نماز جلدی ادا کرتے تھے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر 1163 سیدنا بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی رسی سے بنی ہوئی ایک چار پائی پر تشریف فرما تھے اور سر مبارک کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بری ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اور چار پائی کے درمیان کوئی کپڑا بھی نہ تھا کہ اتنے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رو پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیوں روتے ہو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم اگر میرے علم میں یہ بات نہ ہوتی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اے وقت کس طرح سے زیادہ معزز ہیں تو میں کبھی نہ روتا اور دونوں تو دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور اے اللہ کے رسول آپ اس حال میں ہیں جس میں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول میں راضی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس پھر اسی طرح ہی ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 1164 سیدنا ابو عدوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایک اجنبی آدمی ہوں دین کے سلسلے میں پوچھنے آیا ہوں جو نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑ دیا پھر ایک کرسی لائی گئی میرے خیال میں اس کے پائے لوہے کے تھے حمید رحم اللہ راوی حدیث نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ کالی لکڑی تھی جس سے انہوں نے لوہا سمجھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرسی پر بیٹھ گئے اور مجھے وہ احکام سکھانا شروع کیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے تھے پھر اخیر تک اپنا خطبہ پورا کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1165 جناب موسیٰ بن دہکان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دلہن کی چار پائی پر بیٹھے دیکھا ان پر سرخ کپڑے تھے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 1165 جناب عمران بن مسلم رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا رضی اللہ عنہ کو چار پائی پر بیٹھے ہوئے دیکھا انہوں نے ایک رنگ کو ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھا ہوا تھا یہ روایت حسن ہے باپ جب لوگوں کو سرگوشی کرتے ہوئے دیکھے تو ان کے پاس نہ جائے حدیث نمبر 1166 جناب سعید مقبری مقبری رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس سے گزرا اور وہ ایک آدمی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو انہوں نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا جب تم دو آدمیوں کی کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے پاؤ تو ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو اور نہ ان کے ساتھ بیٹھو جب تک کہ ان دونوں سے اجازت نہ لے لو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے اے ابو عبد الرحمن میں نے تو یہ امید کی تھی کہ آپ دونوں سے کوئی اچھی بات ہی سنوں گا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1167 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس نے کسی قوم کی بات کی طرف کان لگایا جبکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا اور جس نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے اس بات کا مکلب بنایا جائے گا کہ جاؤ کے دھانے میں گرا لگائے صحیح البخاری بخاری باب تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی سرگوشی نہ کرے حدیث نمبر 1168 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آپس میں سرگوشی نہ کرے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب جب چار آدمی ہوں تو سرگوشی کر سکتے ہیں کیا حدیث نمبر 1169 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تین ہو تو تیسری کو چھوڑ کر دو آپس میں سرگوشی نہ کرے کیونکہ یہ بات اسے غمگین کرے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 1170 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے مزید یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہم نے عرض کیا اگر وہ چار ہوں تو دو آدمی آپس میں سرگوشی کر سکتے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1171 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کرے یہاں تک کہ وہ لوگوں کے ساتھ گل مل جائے کیونکہ اس سے اس تیسرے کو رنج ہوگا صحیح البخاری و اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1172 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب چار آدمی ہوں تو پھر دو کا آپس میں سرگوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں یہ روایت صحیح ہے باب جب آدمی کسی کے پاس بیٹھے تو اٹھتے وقت اس سے اجازت لے حدیث نمبر 1173 جناب ابو بردہ بن ابو موسیٰ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تو انہوں نے فرمایا بے شک تم میرے پاس آ کر بیٹھے ہو اور میرے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے تو میں نے کہا جب آپ چاہے تو تشریف لے جائے چنانچہ وہ جانے کے لیے اٹھے تو میں دروازے تک ان کے ساتھ گیا یہ روایت ضعیف ہے باب دودھ کے کنارے پر نہ بیٹھے کا بیٹھنے کا بیان حدیث نمبر 1174 جناب کیس رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ آئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو یہ دھوپ میں ہی کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو سائے میں چلے گئے یہ روایت صحیح ہے باب کپڑے کے ذریعے گھوٹ مار کر بیٹھنا حدیث نمبر 1175 سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے لباس اور دو قسم کے بائی سے منع فرمایا آپ نے بائی ملامسہ اور منابزہ سے منع فرمایا ملامسہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے کپڑے کو اپنے ہاتھ سے چھونے مناوضہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی طرف اپنے کپڑے کو پھینکے یہ بائی ان دونوں کی طرف سے اس چیز کو دیکھے بغیر ہوتی ہے دو قسم کے لباس یہ ہے استعمال سما سما یہ ہے کہ وہ اپنی کپڑے کو اپنے ایک کندھے پر رکھے پس اس کی دوسری شک ظاہر ہو جس کے اوپر کپڑا نہ ہو لباس کی دوسری قسم احتباء ہے یعنی وہ اپنے کپڑے کے ذریعے اس طرح گوٹ مار کر بیٹھے کہ اس کی شرمگا پر کپڑے میں سے کوئی چیز نہ ہو صحیح و صحیح مسلم باب جسے تکیہ پیش کیا جائے حدیث نمبر 1176 جناب ابو قلابہ ابو کے علاوہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو ملیح نے بیان کیا کہ میں تیرے والد زید رحم اللہ کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس گیا انہوں نے ہمیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے روزوں کا ذکر کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کو ایک تکیہ پیش کیا جو چمڑے کا تھا اور اس کے اندر کھجور کی چھال بری ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہی بیٹھ گئے اور وہ تکیہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا تجھے ہر ماہ تین دن کے روزے کافی نہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اضافہ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اور زیادہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اور زیادہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیارہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اور زیادہ کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دعوت کے روزوں سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں زندگی کے نصف ایام روزے رکھے ایک دن کا روزہ اور ایک دن بغیر روزے کے رہنا صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 1177 سیدنا عبداللہ بن بصر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے والد کے پاس سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک داری دار چادر بچھا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے صحیح مسلم باب اکڑوں بیٹھنا یہ کہ آدمی گھوٹ مار کر بیٹھے اور ہاتھ لیو پر رکھے حدیث نمبر 1178 سیدہ قیلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوٹ مار کر اکڑوں بیٹھے ہوئے دیکھا جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس متوازعانہ حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں ڈر کے ماری کانپ اٹھی یہ روایت حسن ہے باب چار زانوں بیٹھنا حدیث نمبر 1179 سیدنا حنزلہ بن حظیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار زانوں بیٹھے ہوئے دیکھا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1180 جناب ابو رزیق رحم اللہ کا بیان ہے کہ انہوں نے علی بن عبداللہ بن عباس رحم اللہ کو اس طرح چار زانوں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنی ایک ٹانگ کو دوسری پر رکھے ہوئے تھے یعنی دائیں ٹانگ کو بائیں پر یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 1181 جناب عمران بن مسلم رحم اللہ کہتے ہیں میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ کو اس طرح چار زانوں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنا ایک قدم دوسرے پر رکھے ہوئے تھے یہ روایت صحیح ہے باپ گوٹھ مار کر بیٹھنا حدیث نمبر 1182 سیدنا سلیم سلیم بن جابر حجیمی رضی عنہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں گھوٹ مار کر اس حال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس چادر کے اطراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر تھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے وصیت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر لازم پکڑو اور تھوڑی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو اگرچہ تو پانی نکالنے والے کے لیے اپنے ڈول سے اس کے برتن میں پانی ڈال دے یا تو اپنے بھائی سے کھندہ پیشانی کے ساتھ بات کرے اور اظہار کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے سے بچو کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتا ہے اور اگر کوئی آدمی تجھے کسی ایسی چیز سے آر دلائے جس کو وہ تیرے بارے میں جانتا ہو تو تم اسے ایسی چیز سے آر نہ دلاؤ جو تم اس کے بارے میں جانتے ہو اسے چھوڑ دے اس کا ببال اسی پر ہوگا اور تیرے لیے اس کا سباب ہوگا اور کسی بھی چیز کو گالی نہ دینا سلیم سلیم رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے نہ کسی چوپائے کو گالی دی اور نہ کسی انسان کو یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1183 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہما کو دیکھا میری آنکھوں سے آنسو بہ پڑے یہ اس لیے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو مجھے مسجد میں پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا میں آپ کے ساتھ چل دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ ہم بنو نکا کے بازار میں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں گھومے پھرے اور دیکھتے رہے پھر آپس آپ واپس آ گئے اور میں آپ کے ساتھ تھا یہاں تک کہ ہم مسجد میں آ گئے آپ گوٹ مار کر بیٹھ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ننھا منہ کدھر ہے ننھے منہ کو میرے پاس لاؤ اتنے میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہما دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کی گود میں بیٹھ گئے پھر انہوں نے اپنا اپنے ہاتھ کو آپ وسلم کی داڑھی مبارک میں داخل کر دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ کھولتے اور اپنا منہ ان کے منہ میں داخل کر دیتے پھر فرمایا اے اللہ بلا شبہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما اور اس شخص سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے یہ روایت حسن ہے باپ جو شخص اپنے گھٹنوں سے گھٹنوں کے بل بیٹھا حدیث نمبر 1184 سیدنا انس مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ظہر کی نماز پڑھائی پھر جب سلام پھیرا تو آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے قیامت کا ذکر کیا اور یہ بھی ذکر کیا کہ اس میں بڑے بڑے معاملات پیش آئیں گے پھر فرمایا جو شخص کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ سوال کرے اللہ کی قسم تو مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرو گے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا جب تک میں اس جگہ پر ہوں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو بہت زیادہ رونا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ کہتے رہے کہ سوال کرو پس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کیا ہم اللہ تعالیٰ کو رب ماننے اسلام کو دین ماننے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہیں جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت قریب ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے بلا شبہ مجھ پر جنت اور دوزخ اس دیوار کی جانب پیش کی گئی جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا میں نے آج کی طرح خیر اور شر کو کبھی نہیں دیکھا صحیح البخاری و صحیح مسلم باب چت لیٹنے کا بیان حدیث نمبر 1185 جناب عباد بن تمیم جنا عباد بن تمیم رحم اللہ اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چت لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنی ایک ٹانگ کو دوسری پر رکھے ہوئے تھے صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1186 امی بکر بنتی مصور اپنے والد سے روایت کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا بن عوف رضی آفر عنہ کو اس حال میں چت لیٹے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنی ایک ٹانگ دوسری پر اٹھائے ہوئے تھے یہ روایت ضعیف ہے باب اپنے چہرے کے بل لیٹنا حدیث نمبر 1187 جناب ابن تخفہ ابن تخفہ الغفاری رحم اللہ کا بیان ہے انہیں ان کے والد نے جو کہ اصحاب صف صفحہ میں سے تھے خبر دیتے ہوئے کہا کہ میں رات کے آخری پہر مسجد میں سویا ہوا تھا ایک آنے والا آیا اور میں اپنے پیٹ کے بل سو رہا تھا اس نے مجھے اپنی ٹانگ سے ہلایا اور کہا کھڑے ہو جاؤ اس طرح سے سونا اللہ کو ناراض کرتا ہے میں نے اپنا سر اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پر کھڑے ہوئے تھے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1188 سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے چہرے کی بل لیٹا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قدم سے ٹھوکر لگائی اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ سونے کا یہ انداز جہنمیوں کا ہے ہے یہ روایت ضعیف باپ دائیں ہاتھ ہی سے لے اور دے حدیث نمبر 1189 جناب سالم رحم اللہ اپنے والد سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے پیئے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ ہی سے پیتا ہے امام نافع رحمہ اللہ اس روایت میں اضافہ بھی کرتے ہیں اور نہ اس بائیں ہاتھ کے ساتھ لے اور نہ ہی اس کے ساتھ دے یہ روایت صحیح ہے باب جب بیٹھے تو اپنے جوتے کہاں رکھے حدیث نمبر 1190 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ جب آدمی بیٹھے تو اپنے جوتے اتار کر انہیں اپنے پہلوں میں رکھ لے یہ روایت ضعیف ہے باب شیطان لکڑی یا کوئی چیز لے کر بستر پر ڈال دیتا ہے حدیث نمبر 1191 سیدنا ابو رضی اللہ فرماتے ہیں بے شک جب تم میں سے کسی کا بستر اس کے گھر والے بچھا دیتے ہیں اور اسے تیار کر دیتے ہیں تو شیطان اس پر لکڑی یا پتھر یا اور کوئی چیز لا کر ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں پر غصہ کرے لہذا جب وہ اسے پائے تو اپنے گھر والوں پر غصہ نہ کرے فرمایا اس لیے کہ یہ شیطانی عمل ہے یہ روایت حسن ہے باپ جس نے ایسی چھت پر رات گزاری جس پر منڈیر نہ ہو حدیث نمبر 1192 جناب عبد ٹو جناب بن علی رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسے گھر کی چھت پر رات گزاری جس پر کوئی منڈیر نہ ہو تو یقیناً ذمہ اڑ گیا ابو عبداللہ رحم اللہ نے کہا اس کی سند محل نظر ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1193 جناب علی بن امارہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تشریف لائے تو میں ان کو لے کر ایک کھلی چھت پر چڑھ گیا وہ نیچے اتر آئے اور فرمایا اگر میں چھت پر رات گزار لیتا تو میری حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہ تھی یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 1100 حدیث نمبر 1194 جناب ظہر رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسی چھت پر رات گزاری جس کی دیوار نہ ہو اور پھر اس سے نیچے گر کر مر گیا تو اس سے ذمہ اڑ گیا جس نے تغیانی کے وقت سمندر کا سفر کیا پھر ہلاک ہو گیا تو اس سے بھی ذمہ اڑ گیا یہ روایت حسن ہے باپ کیا جب بیٹھے تو اپنے پاؤں لٹکا سکتا ہے حدیث نمبر 1195 سیدنا ابو موسیٰ اشری الدیم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں کنویں کی منڈیر پر اس طرح تشریف فرما تھے کہ اپنے دونوں پاؤں کنویں میں لٹکائے ہوئے تھے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر باب جب اپنی کسی حاجت کے لیے نکلے تو کیا کہے حدیث نمبر 1196 جناب مسلم بن ابی مریم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر سے نکلتے تو فرماتے اللہ مجھے سلامت رکھ اور دوسروں کو مجھ سے سلامت رکھ یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 1197 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر تشریف باہر نکلتے تو دعا فرماتے بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں اللہ کے نام سے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بغیر گناہ بغیر گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں یہ روایت ضعیف ہے باب کیا آدمی اپنے ساتھیوں کے سامنے پاؤں پھیلا سکتا ہے اور ٹیک لگا سکتا ہے حدیث نمبر 1198 جناب شہاب بن عباد عصری رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے وفد عبدالقیس کے بعض لوگوں کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا اس نے کہا کہ جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد کی صورت میں جانے کا خیال آیا تو ہم چل پڑے یہاں تک کہ جب ہم پہنچے پہنچنے کے قریب ہوئے تو ہمیں ایک آدمی ملا جو ایک اونٹ پر سوار تھا اس نے سلام کہا ہم نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر وہ ٹھہر گیا اور کہنے لگا تم کون لوگ ہو ہم نے کہا یہ عبدالقیس کا وفد ہے اس نے کہا خوش آمدید تمہارا آنا مبارک ہو میں تمہاری ہی تلاش میں تھا میں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے ہمیں فرمایا تھا ضرور کل صبح اس طرف یعنی مشرق سے عرب کا بہتر وفد آئے گا میں نے رات کو کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری یہاں تک کہ صبح ہو گئی پھر میں نے واپس واپسی کا ارادہ کر لیا تھا لیکن تمہاری سواریوں کے سر بلند ہوئے پھر اس نے اپنی سواری کے لگام تھام کر اسے موڑا اور جہاں سے ابتدا کی تھی اسی طرف روانہ ہو گیا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا آپ کے مہاجرین اور انصار صحابہ انصار صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا میری ماں آپ پر فدا ہو میرا باپ آپ پر فدا ہو میں آپ کو وفد عبد القیس کے آنے کی بشارت دیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وہ تمہیں کہاں مل گئے اس نے عرض کیا وہ لوگ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں یقیناً اب نزدیک آ گئے ہیں پھر اس نے اس بات کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اللہ تجھے اچھی خوشخبری خوشخبری لوگ ان کو بٹھانے کا انتظام کرنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی چادر کی پلو لٹکا دیے آپ صلاح ٹیک لگا کر اور اپنی پاؤں پھیلا کر بیٹھے رہے اتنے میں مذکورہ وفد آپ پہنچا جس سے مہاجرین اور انصار بہت خوش ہوئے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا تو خوشی کے مارے اپنی سواریوں کو اسی حالت میں چھوڑ دیا اور جلدی آ گئے صحابہ کرم نے مجلس وسیع کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی حالت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے رہے رضی اللہ عنہ جن کا نام منظر بن آئیز بن منظر بن حارث بن نعمان بن زیاد بن اثر تھا پیچھے رہ گئے انہوں نے ان کی سواریوں کو جمع کیا پھر انہیں بٹھایا ان کے کجاوے اتارے ان کے سامان کو اکٹھا کیا پھر اپنی گٹک گٹھری کو نکالا اور سفر کے کپڑے اتار کر ایک نیا جوڑا پہن لیا پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کے لوگوں سے فرمایا تمہارا سردار ذمہ دار اور صاحب اختیار کون ہے اب سب نے اشجر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ تمہارے سردار کا بیٹا ہے انہوں نے کہا اس کے آبا و اجداد زمانہ جہلت میں ہمارے سردار تھے اور یہ ہمارا قائد اسلام ہے پھر جب اشج آپ کے پاس پہنچا تو اس نے ایک طرح بیٹھ جانے کا ارادہ کیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا اشج یہاں آ جاؤ یہ وہ پہلا دن تھا جس دن ان کا نام اشج رکھا گیا ان کے خواری کے ایام میں ایک خچری نے انہیں اپنا کھر مارا تھا تو ان کے چہرے میں چہرے میں چاند نما نشان پڑ گیا تھا آپ نے اپنے پہلو میں بٹھایا اس سے نرمی کا معاملہ کیا اور ان کے سامنے اس کی فضلت کا اظہار کیا پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح متوجہ ہوئے آپ سے سوال کرنے لگے اور آپ انہیں جواب دینے لگے یہاں تک کہ بات کے آخر میں آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارے کھانے کی چیزوں میں سے کچھ ہے انہوں نے عرض کیا ہاں اور ان میں سے ہر آدمی جلدی سے اپنے سامان کی طرف گیا اور اپنی ہتھیلیوں میں کھجورے لا کر کھجوروں کا ایک ڈیر لگا دیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کے دسترخواہ پر رکھ دی گئی اور آپ کے سامنے کھجور کی ایک چھڑی تھی جو دو ہاتھ سے کم اور ایک ہاتھ سے زیادہ تھی آپ اسے اپنے پاس رکھتے تھے اور بہت کم اسے علیحدہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھڑی سے کھجوروں کے ڈیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم کھجور کی اس قسم کو تعوز تعزوز کہتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اور تم اس کھجور کو صرفان کہتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں پھر آپ نے فرمایا اور تم اس کھجور کو بھرنی کہتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری سب سے بہتر کھجور ہے اور پک کر تیار ہونے میں بھی سب سے بہتر ہے قبیلہ عبدالقیس کے بعد شیوک نے کہا سب سے زیادہ بابرکت اور ہمارے پاس قصبہ بھی ہے جسے ہم اپنے اونٹوں اور گدوں کو کھلاتے ہیں پھر جب ہم اپنے اس وفد سے واپس آئے تو اس برنی کھجور میں ہماری رغبت زیادہ ہو گئی اور ہم نے اس کے پودے لگائے یہاں تک کہ ہمارے پھل اس سے ہونے لگے اور ہم نے اس میں برکت کو دیکھ لیا یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر باب جب صبح کرے تو کیا کہے حدیث نمبر 1199 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو فرماتے اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و لََ نشور اے اللہ تیرے فضل کے ساتھ ہم نے صبح کی اور تیرے فضل کے ساتھ ہم نے شام کی اور تیرے فضل کے ساتھ ہم جیتے اور تیرے فضل کے ساتھ ہم مریں گے اور تیرے طرف ہی اٹھ کر جانا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کرتے تو فرماتے اللہ وبکا امسینہ وب کا اسبہنا وبکا و وب نموت و تو المصیر اے اللہ تیرے فضل کے ساتھ ہم نے شام کی اور تیرے فضل کے ساتھ ہی ہم نے صبح کی اور تیرے فضل کے ساتھ ہم جیتے ہیں اور تیرے فضل کے ساتھ ہم مریں گے اور تیری طرف ہی واپس ہی ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 11, حدیث نمبر 1200 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے اور جب شام کرتے تو یہ کلمات کبھی نہ چھوڑتے اللہم انی اسألوک العافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألوک العفا والآفیہ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمیر رواطی اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و ان یمینی و ان شمالی و من فوقی و بی بضامتِ من من ان اغتال ان اغتال من تحتی اے اللہ بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں آفیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ بے شک میں تجھ سے اپنے دین میں اپنی دنیا میں اپنے اہل و عیال میں اور اپنے مال میں معافی اور آفیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میرے عیبوں کے پردہ پوشی فرما اور مجھے خوف و سے امن دے اے اللہ تو میرے آگے میرے پیچھے سے اور میری دائیں بائیں سے اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما میں تیری عظمت کے ذریعے سے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیا جاؤں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1201 سیدنا انز بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت یہ کہا اللہم انا اسبحنا نشہدک و نشہدو حملت عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انکا انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمد عبدک و رسولک اے اللہ بے شک ہم نے صبح کی ہم تجھے گواہ بناتے ہیں اور تیرے عرش کے اٹھانے والوں کو اور تیرے دوسرے فرشتوں کو اور تیری ساری مخلوق کو بھی گواہ بناتے ہیں بے شک تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو یکتا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا چوتھائی حصہ جہنم سے آزاد فرما دے گا اور جس شخص نے اس دعا کو دو مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا اور جس شخص نے اس دعا کو چار مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس دن میں اسے مکمل طور پر جہنم سے آزاد فرما دے گا یہ روایت ضعیف ہے باپ جب شام کرے تو کیا کہے حدیث نمبر 1202 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جسے میں صبح و شام پڑھا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہ اللہم عالم الغیب والشہادہ السماوات والارض کل شیئن وات اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر شیطان طرق اے اللہ غیب اور حاضر کو جاننے والے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے ہر چیز تیرے قبضے میں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں اپنے نفس کے شر سے شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس دعا کو صبح و شام اور سوتے وقت پڑھ لیا کرو صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر 1203 ایک دوسری سند میں بھی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مانند مروی ہے اور اس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے رب کل شعیع و مل تو ہر چیز کا رب ہے اور اس کا مالک و بادشاہ ہے اور یہ بھی فرمایا شر شیطان و شرک میں شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے تیری پناہ مانگتا ہوں صحیح البخاری حدیث نمبر 1204 جناب ابو راشد حبرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آیا اور عرض کیا آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کرے جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو تو انہوں نے میری طرف ایک صحیفہ ڈال دیا اور کہا یہ وہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے لکھوایا تھا میں نے اس میں دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جس کو میں صبح شام پڑھا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر یہ دعا پڑھا کرو اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے غیب اور حاضر کے جاننے والے ہر چیز کے رب بادشاہ میں اپنے نفس کے شر سے اور اس بات سے بھی کہ میں اپنی جان کے بارے میں کوئی بے جا حرکت کروں یا کسی برائی کو کسی مسلمان کی طرف کھینچوں یہ روایت صحیح ہے باب جب اپنے بستر پر جائے تو کیا کہے حدیث نمبر 1205 رضی حضیفہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے بسمک اللہم اموت و احیاء اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں اور جب آپ اپنی نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے الحمد للہ احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے مرنے کے بعد کہ مارنے کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 1206 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا کم ممن لا کافی لہو ولا مووی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہماری حفاظت کی اور ہمیں جگہ دی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ کوئی پناہ دینے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1207 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ الفلام تنزیل سورہ سجدہ اور سورہ تبارک اللہ زیبید الملک سورہ ملک نہ پڑھ لیتے تھے ابو زبیر رحم اللہ رابی حدیث نے کہا یہ دونوں صورتیں قرآن مجید کے ہر سورہ پر ستر نیکیاں زیادہ فضرت رکھتی ہے جو ان دونوں کو پڑھے گا اس کے لیے ان دونوں کے بدلے ستر نیکیاں لکھی جائے گی اور ان دونوں کی وجہ سے اس کے ستر درجے بلند ہوں گے اور ان دونوں کے بدلے ستر برائیاں سے مٹا دی جائے گی یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1208 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ذکر کے وقت نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہے اگر تم چاہو تو چاہو تو تجربہ کر لو جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے اور سونے کا ارادہ کرے تو اسے کہ اللہ عز و جل کا ذکر کرے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1209 سیدنا رضی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورہ تبارک اللہ اور الفلام تنزیل سورہ الفلام سیدنا نہ پڑھ لیتے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1210 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی خوابگاہ پر آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنی لنگی کے پلو سے اپنے بستر کو جاڑ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے اس کے بستر پر کوئی چیز آ گئی ہو پھر اس کو چاہیے کہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائے اور یہ دعا پڑھے بسم کا وضع تو جب بھی ف تبست نفسی فرحمہ و ان ارسل تہ فہ فض ہہ بہ صالحین تیرے ہی نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو رکھا ہے بس اگر تو میری جان کو روک لے تو اس پر رحم فرما اور اگر میری جان کو چھوڑ دے تو اس کی حفاظت فرما جس طرح تو نیک لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت صالحین اپنے نیک بندو کی یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1211 سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دائی کروٹ پر لیٹ جاتے پھر یہ دعا پڑھتے اللہم وجہت وجہی الیک واسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت زہری الیک رحبتا ورغبتا الیک علیک لا منجا ولا ملجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنی جان کو تیرا فرما بردار کیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرت کر دیا اور اپنی کمر تیری پناہ میں دی تجھ سے ڈرتے ہوئے اور تیری طرف رغبت کرتے ہوئے تیرے علاوہ نہ کوئی جائے نجات ہے اور نہ کوئی جائے پناہ میں تیری کتاب اور کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی ہے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جسے تو نے محبوس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کلمات کو رات کے وقت کہے پھر فوت ہو جائے تو دین فطرت پر ہوگا صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1212 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم رب السماوات والارض ورب کل شئی فالك الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناسيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني مین الفقر اے اللہ آسمانوں اور زمین کے رب اور ہر چیز کے رب دانے اور گھٹلی کو فاڑنے والے تورات انجل اور قرآن کو نازل کرنے والے میں ہر شر والی چیز کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی تو پیشانی پکڑے ہوئے ہے تو ہی اول ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں اور تو ہی آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں اور تو ہی ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں اور تو ہی باطن ہے تیرے سوا کوئی چیز نہیں تو میرا قرضہ ادا کر دے اور مجھے محتاجی سے بے نیاز کر دے صحیح مسلم باب سونے کے وقت کی دعا کی فضیلت حدیث نمبر 1213 سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی داہی کروٹ پر لیٹ جاتے پھر یہ دعا فرماتے اللہم اسلام نفسی علیک ووجہت وجہی علیک وفوضت امری علیک والجعت ظہری علیک رقبتا ورحبتا علیک لا منجا ولا ملجا منک الا علیک آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت اے اللہ میں نے اپنی جان کو تیرا متی کر دیا اور اپنا چہرہ تیری طرح متوجہ کر دیا اور اپنا معاملہ تیری سپرد کر دیا اور اپنی کمر تیری پانا میں دے دی تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے تیرے علاوہ نہ کوئی جائے نجات ہے اور نہ کوئی جائے پناہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی اور تیرے نبی پر جس سے تو نے مبوس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا پھر اگر اسی رات میں وہ مر گیا تو دین فطرت پر مرے گا صحیح البخاری حدیث نمبر 1214 سیدنا جابر رضی اللہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنے گھر میں یا اپنے بستر کی طرف آتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کی طرف بڑھتا ہے فرشتہ کہتا ہے بلائی پر خاتمہ کر اور شیطان کہتا ہے برائی پر خاتمہ کر پھر اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اس کا ذکر کیا تو وہ فرشتہ اس شیطان کو بگا دیتا ہے اور وہ شخص اس حال میں رات گزارتا ہے کہ فرشتہ اس کی ساری رات حفاظت کرتا ہے جب یہ شخص نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ اور شیطان دونوں اس کی طرح بڑھتے ہیں اور دونوں اسی طرح کہتے ہیں پھر اگر اس شخص نے اللہ کا ذکر کیا تو اور یہ دعا پڑھ لی الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم सब तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जिसने میری موت کے بعد لوٹا دیا اور اسے اس کی نیند میں موت نہ دی سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے اور اگر وہ ہٹ جائے تو اس کے بعد کوئی ان دونوں کو نہیں تھامے گا بلا شبہ وہ رحم والا اور بخشنے والا ہے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہ زمین پر گرنا پڑے مگر اس کی اجازت کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت والا اور رحمت والا ہے پھر اگر وہ اسی رات میں مر گیا تو وہ شہید کی موت مرے گا اور اگر اس نے اٹھ کر نماز تحجد پڑھ لی تو بڑی فضیلتوں والی نماز پڑھ لی یہ روایت ضعیف ہے